حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر کتا یا جن بھی ہو سنن نسائی حدیث نمبر دو سو باسٹھ